عبداللہ بن عطبہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتی تو اچھا ہوتا انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی نہیں حضور لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے پھر جب ہوش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے آخر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل انسان تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں آخر بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازوؤں میں بٹھا دو چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا راوی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے عبید اللہ نے کہا کہ پھر مائیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے کیا میں وہ آپ کو سناؤں انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا صرف اتنا کہا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 687